اصل میں اس میں کوئی کباہات تو نہیں ہے میں اسے بتاؤں مولانا مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ اپنے فتح میں اس کو ایک طرح سے منع لکھا تو اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کئی قباہتیں یوں ہیں کہ جو جانور وزن سے ملتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک سے ایک فراڈ کرنے والے آپ کو تعجب ہوگا ہم لوگ تو مسائل کی دنیا کے آدمی ہیں وہ بکرا لے کر آئے گائے لے کر آئے گھر میں جب باندھی پتہ لگ سنگھ نکل گیا پھر پتہ لگا کہ اس کا سنگ ایلفی سے جوڑ دیا گیا یہ تو ایلفی بنانے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ایلفی سنگ جوڑنے کے کام میں آئے گی اس کمپنی کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا اگر کہا جائے اس کمپنی کو تو تو اور خوش ہوگا دیکھو بھی سنگھ بھی جوڑتے ہیں ہماری ایلفی سے تو ایلفی والی کمپنی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ایلفی سے سنگھ بھی جوڑے جاتے ہیں تو ان پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یہ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو بیچنے سے پہلے خوب کھلاتے ہیں تاکہ دو چار کلو وزن اور بڑھ جائے خوب پلاتے ہیں بھائی دو چار لیٹر پانی تو پی لے گا بڑا جانور تو لیجیے آٹھ کلو وزن بڑھ گیا ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ اس سے بے تو کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا وزن یہ تو پتہ لگ گیا اب اس کی قیمت اتنی اب آپ فوراً اس کو بدل دیں جیسے وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کی قیمت جو ہے وہ پینتیس ہزار ہے تو آپ کہیں گے بھاؤتاؤ تو چلتا ہے نا بھائی آپ وزن اور اس کو چھوڑ دیں آپ مجھ سے ساڑھے چونتیس لے لیں اس کو بدل دیں آپ اب جب ساڑھے چونتیس آپ دیں گے تو بیچنے والے مسئلے میں نہیں آئے گا کہ نئی بے ہوگی آپ کی نئی نیا عقت ہوگا تو اس لیے وہ جائز ہو جائے گی ذرا سا یوں الٹ پلٹ کر دیں